مواعظ حسنہ اور یا اللہ ان کی بہت نیک مفید یا اللہ ان تمام باتوں کو اپنے پلے باندھنے کی توفی نصیب فرما یا اللہ ہمارے قابرین کی عمر میں صحت میں سائے شفقت عمر کا نصیب فرما پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ یا اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنی رضا اور خوشنوی سے ہمارا مال فرما ہر قسم کے شروع و فتن سے محفوظ فرما یا اللہ قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ جن کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے یا اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت